بہت بہت رشوت کھانے والا انداروں کی بات رشوت کھا رہا ہے بقیہ سارے آمال کر رہا ہے چٹ فنڈ چلانے والا چٹ فنڈ چلا رہا ہے اور بقیہ سارے آمال وہ کر رہا ہے بیوی کو ستانے والے بیویوں کو ستا رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں سمجھتے ہیں داڑھی ہے کہا ایک برائی ہے داڑھی اڑانے والا سارے امال ہیں کہ دھارے کے ایک برائی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی بقیہ اور لوگوں کے مقابلے میں وہ بے نمازی کا غلام یہ سمجھتا ہے ایک بیوی کی غلامی سے کیا ہو جائے گا فجر کی نماز قضا ہوں دیندار ہوں میں کسی کے گھر پر ڈاکہ تھوڑی نہ ڈالتا ہوں میں کسی کی قیمت نہیں کرتا چوری نہیں کرتا چلو آج جوانی ہے حسن ہے اور یہ دکھے جانے کے لائق ہے کل جب اس کے چہرے پر جھلیاں پڑ جائیں گی اور آپ کے ہلکے سے ہو جائیں گے گھر میں بٹھا لوں گا ایک ہی تو خرابی ہے ہر یہ ایک ایک خرابی کے اندر ڈوب رہا ہے مر رہا ایک آٹو رکشا ڈرائیور ہے میں تحجد بھی پڑھتا ہوں انشرام بھی پڑھتا ہوں اپام بیوی کا حق بھی ادا کر واٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں کاویری پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں منافق کی طلب ختم ہو جاتی ہے کچھ گھونٹ پانی پی کر وہ رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں ایسے زمزم کے پانی میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ ملا دیا جائے کیا کہیے گا جناب یہ جنت کے پانی سے قیمتی پانی اور اللہ کے نبی ساتھ اللہ کے سینے مبارک کو غسل دیا جانے والا پانی اور یہ وہ پانی جسے محدثین کرام escapou کا تعلق ہے بڑی ان کی زبردستی تھی کہ نکاح میں پڑاؤں نکاح پڑا کر بچے سے نکل کر آ گیا اور وہ دعوت دلہن والوں کی طرف سے تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ دلہن والوں کی ضیافت کھانا حرام ہے نہ ہے کیوں اس لیے عموماً لڑکے والے لڑکی والوں மற்ற حقیقت آپ رومال دے دیجیے میں نے رومال دیا کاروبار نہیں یہ رضامندی ہے تو یا تو ایسے ہی ماننا ہے لڑکی کے رشتے داروں کا وارثوں کا رنگ کو مانتا judge مینا کا جو میدان ہے وہ حجاج کرام کے لیے ناکافی ہونے لگا تو وہاں کے کبارے علماء نے یہ کہا کہ مستلفہ کی سرحد کے اندر انہوں نے مینا کے خیموں کو داخل کر دیا مینا کے خیموں کو وہاں پہنچا دیا ہمارے علماء نے کہا مینا کا ایک رات کا قیام احناف کے یہاں واجب ہے گے یہی پتھر اگر نبی کے روزے کی شادی میں لگ جائے وہ متبرک ہو جو ہے ہمارے علماء رکھ کر نکال رہا ہے کوئی مسجد بنا کر گنبد بنا کر کوئی مینارے بنا کر کوئی قبرستان کی چٹ بندی کر کر کوئی غریبوں کو کھانا دے کر کوئی جہیز کے اندر رقم دے کر کوئی کتوں کی طرح شکرانے کی دعوت کر کر اور کوئی جو ہے براتیوں کا گھوڑوں پر کتوں پر گدھوں پر سواگت کر کر یہ دین کیا ہے اپنی خواہشات کا بکرا ہے اس کا کان موڑو تو مڑ جانا ہے اس کی آنکھ میں تیر ڈالو تو چٹ جاتا ہے کا پیر توڑو تو ٹوٹ جاتا ہے بیوی کے سامنے کوئی آم دکھائے تو بیوی جھاڑو کا کٹا اٹھا لیتی ہے اور بیگم کے سامنے کوئی بدلائے تو بیگم جو ہے بیگم اٹھا لیتی ہے یہ تیستا ہے سنتا کہ آپ وہاں پر چپلوں کی بھیڑ ہے لیکن آدمی ہے کہ دل نکلنے کو جی نہیں چاہتا ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ آدمی اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گی حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہزاروں صحابہ کرام کے ساتھ کئی اخبار متحرات کی حیات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہ غلط فصلے کو برداشت کرنے کے آدمی نہیں تھے حق کے لیے جان دینے والے اور باطل کو مٹانے کے لیے شہید ہونے والے سب کا موجود تھا فائیو اسٹار ہوٹل میں کرو سنت بفے سسٹم میں کیا کرو کی طرح کھاؤ سنت تمہاری عورتوں کو رنڈیا بنا کر رنڈوں کے سامنے مسکرا پہلے کھلکھلاتے رکھ سنت یہ اہم ترین عنوان ہے کہ جو معیار ہے آج کے زمانے کے مستقیوں کا آجر ہوگا یہ جمعہ معیار نہیں یہ نماز معیار نہیں یہ حج معیار نہیں یہ زکات معیار نہیں یہ تلاوت معیار نہیں